حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اسے طلاق دے دے وہ کہنے لگا مجھے خطرہ ہے کہ میرا دل اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو چورانوے